کل جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اس میں سے جو آیت کریمہ کا آخرت پڑا تھا لآیت اللہ قومی یا فلون تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے یہاں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن کریم کے دوسرے جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے ہر وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتے اور جن کا ہم ہر وقت اور ہر دن کرتے رہتے ہیں ان ان تمام تمام چیزیں اللہ تعالی کی توحید پر کرنے والی ہے لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو روزانہ دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں تو جب کسی چیز کو بار بار دیکھا جاتا ہے تو اس اس کی کا بندہ عادی ہو جاتا ہے اور عادی ہونے کے بعد جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی خود بخود جو ہے ہے نا رکن کی ہو رہا حالانکہ اس میں اگر غور سے دیکھا جائے ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھا جائے تو ان میں سے ہر چیز ان میں سے ہر چیز جو نا وہ عقل کو حیران کرنے والی ہوتی ہے جس کو پیدا کرنا یا جس کو تخلیق کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے علاوہ کسی اور طاقت یا کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے نا ترتیب دے سکے جس طرح کہ ہم ہمیں چاند نظر آ رہا ہے سورج نظر آ رہا ہے آسمان نظر آ رہا ہے زمین نظر آ رہی ہے دریا سمندر وغیرہ جو ہے نا وہ موجود ہے اور نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سمندر میں جو ہے نا کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو منتقل کیا جاتا ہے سواریوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں میں اگر ایک ایک میں تو نظر غیر دیکھا جائے گہرائی سے دیکھا جائے غور فکر اس میں کیا جائے تو ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمیت پر دلالت کرنے والی ہے بشرط کہ عقل سلیم ہو اور غور فکر سے اس میں غور فکر کیا جائے اس میں دیکھا جائے Thank you. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ مشرقین عرب کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو نے ان تمام مخلوقات کا اس تمام پوری کائنات کا وہ پیدا کرنے والے ہیں خالق ہے بنانے والے ہے لیکن یہ عقیدہ بھی رکھا ان کا تھا اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہے لیکن ان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسل شرکا بھی ہے وہ شرکا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لٹاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو اس یہ عقیدہ بھی ان کا تھا تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے اس عقیدے کی جو ہے نا بار بار تبدیل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے نظام کو اتنے بڑے سسٹم کو اتنے بڑے سسٹم کو جو ہے نا بغیر کسی شراکت کے اور بغیر کسی کی مدد کے وہ چلا رہا ہے تو چھوٹے موٹے کاموں میں جو ہے نا اس کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے ضرورت پڑے گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک میں اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر دال ہے بشرط کی عقل سلیم ہو تو ہر درمی اور بات ہے وہ تو اگر بندے کے سامنے تو دلائل بھی جو ہے نا وہ بیان کیے جائے نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ پھیلنے سے اس نے یہ تہیہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات مان کے بھی جان کے بھی جو ہے اس کو نہیں مانا ہے وہ تو پھر الگ بات ہے اب اگلی جو ہے تھی کریمہ پہلے اس کا تجمہ پڑھتے ہیں اور تجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کی تشریح جو کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ او بھی ہے من يتخذ من دون الله جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اندازن اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی یحبونہم اللہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت والذین آمنوا اشدو حبا للہ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ولو يرى الذين ظلموا ان يرون العذاب ان القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اس اسی وقت یہ سمجھ لیا کر ان القوت للہ جميعا کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ عذاب یعنی آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں بڑا ہی سخت ہوگا اب آتے آیت کریمہ کے تشریح کی طرف ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس اور بعض لوگ ایسے ہیں من دون اللہ جو اللہ تعالی کے علاوہ جو اللہ تعالی کی سوا غیری اللہ تعالی کے علاوہ اندادن جو اللہ تعالی کے علاوہ غیر اللہ کو اندادن یعنی اسلامن یعنی ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من یتخذو من دون اللہ کے علاوہ غیر ہی یعنی غیر اللہ کو بھی شریک اندال اسلامن یعنی اوروں کو بھی شریک کہراتے ہیں اوروں کو بھی شریک کہراتے ہیں جو ان سے ایسی محبت کرتے ہیں بتعظیمی والخضوعی تعظیم انا تعظیم کی لحاظ سے والخضوعی اور پستی عاجزی کے لحاظ سے کہ حب اللہ حبهم لہو جیسے اللہ سے ان کی محبت رکھنا ضروری ہونا چاہیے والذین اشد حب للہ والذین آمنوا اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور مسلمانوں کو صرف اللہ سے انتہائی محبت ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یا اور مسلمانوں کو اشد حب للہ اللہ ہی سے انتہائی زیادہ محبت ہے من حبهم لاندار من حبهم ان کی محبت لاندار مانا بتوں سے نہیں بتوں کے ساتھ ان کی محبت سے بھی زیادہ ہے یعنی مسلمانوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے مشرقین کو محبت بتوں کے ساتھ ہے اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ مسلمانوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچی بسی ہے کیونکہ مسلمان تو کسی حال میں بھی اللہ سے نہیں پھرتے اس لیے کہ مسلمان لا يعدلون دلان تو نہیں پھرتے اللہ تعالیٰ سے بحال کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں والکفار یعلون فی شدت اور کفار سختی میں اللہ کی طرف پھرتے ہیں یعنی بتوں کو چھوڑ کر ان اندازہ یعنی بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو طرف متوجہ ہوتے ہیں پھرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں یعنی مسلمان مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا مشرقین بڑھ کر ہے مشرقین کے دلوں میں جو کی محبت ہے مسلمانوں کی محبت جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس سے بڑھ کر ہے اور مسلمان جو ہے نا کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں جی چھوڑتے جبکہ یہ جو مشرق ہے کفار ہے یہ اگرچہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن جب ان پر مشکل وقت آتا ہے کوئی مثبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ بھی جو ہے نا اپنے معبودان باطلا کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ جو ہے نا اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس اس کائنات کا پوری کائنات کا کوئی خالق بنانے والا مالک ہے لیکن یہ جان کر بھی جو ہے نا نہیں مانتا ہے تو پریشانی کی حالت میں مصیبت کے حالت میں ان کا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا لوٹنا ان کی طرف متوجہ ہونا یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جن کو یہ اپنے معبود سمجھتے ہیں وہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے تو جب کوئی کسی کا کام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہی کے وقت میں کام آ سکتا ہے اگر مشکل ہی میں کوئی کام نہ آ سکے اس کو تو پھر مشکل پوچھا نہیں کہا جا سکتا اس کو تو معبود نہیں کہا جا سکتا تو یہ خود جو ہے نا اپنے سب سر محمد اور اگر آپ دیکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا اچھا ہوتا کیا خوب ہوتا کہ اگر آپ دیکھتے جن کو اللہ الانداد جنہوں نے ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں یعنی بت پرستی سے بت پرستی کو شرک اور بت پرستی سے ظلم کرنے والے ہیں پھر یارون العذاب جب جب کہ دیکھتے ہیں یارون بالبناء للفاعل والمفعول یب سرونا یارون کی طرف جو ہے یہ معروف اور مجهول دونوں طرح ہیں اس کو معلوم بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو مفعول یعنی اس کو معلوم بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو بھی پڑھا گیا اگر معلوم پڑھیں گے تو یہ فائل ہوگا اور اگر پڑھیں گے تو یہ مفول ہوگا جب دیکھتے ہیں یہ عذاب کو لرائیتا امن عظیمن تو آپ دیکھیں گے ایک عمر عظیم کو ایک خولناک معاملے کو از از بمانائی بمانائی ازا اور یہاں پہ جو از ہے یہ ازا کے معنی میں ہے ان اي لان القوه القدره والغلبه قوت القدر اس لیے کہ کہ اس لیے ان اي لان القوه یعنی جو ان ہے یہ لان کے معنی میں ہے قوت معنی قوت القدر قدرت اور غلبہ للہ جميعا اللہ تعالی ہی کے ہے سواسی تمت جمیان مانا سواسی تمام یعنی جو قدرت غلبہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے جمیان سواسی تمام حال ان یہ ترکیب میں جو ہے یہ حال بن رہا ہے وان اللہ شدید العذاب اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت ہی سخت ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت ہی سخت ہوا کرتا ہے فكرات يرى بالتحانية والفاعل فيه قيل زمير السامع وقيل الذين ظلموا فهي بمعنى يعلموا وأن ما بعدها سدت مسد المفعولين وجواب لو محذوف والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت مع نياتهم له وهو يوم القيامة من دونه اندالا اس عبارت میں جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا یہ اس میں جو ہے نا ایک کا بھی یعنی ترا تو ہم نے آیت کریمہ تو ترا ہے لیکن ایک اور روایت میں دوسری کراک میں جو ہے نا اس کو یرا بھی پڑھا گیا ہے یعنی یہاں پہ تو ترا ہے لیکن دوسری راق میں یہ یرا ہے یہ کے ساتھ ہے تو اس وقت یہ فائل کے متعلق ہے بعض کے مطابق قیل سامع اور بعض کے نزدیک جو ہے نا اس میں وہ جب یہ یا ہو تو یا کی صورت میں یہ فائل کے متعلق ہوگا بعض کے رائے یہ ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ضمیری کتاب ہے وکیلا اللہ عالم اور بعض نے خود اللہ کو کہا ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا تو اس صورت میں یہ یار یا عالم ہوگا یا علم کے معنی میں ہوگا یار یا علم ہوگا وما بعدها وما لفظ ان اور اس کا جو معباد ہے معبادها سدت مسد المفعولین او خود یہ لفظ ان اور اس کا معباد جو ہے یہ مفعولین کے قائم مقام ہو جائے گا وہ جواب لو محذوف اور لو کا جواب محذوف ہوگا والمانا اور آیت کریمہ کا معنی اس طرح ہوگا لو عالمو فی الدنیا شدت عذاب اللہ اگر دنیا میں یہ لوگ اللہ کے عذاب کی شدت اور عذاب کے معائنہ کے وقت یعنی قیامت میں تنہا اس کی قدرت کو سمجھ جائے عالم فی دنیا اگر وہ دنیا میں جان لے شدت عذاب اللہ اللہ تعالی کے عذاب کا شدت سختی اور یہ کہ قدرت جو ہے نا وہ اللہ تعالی ہی کی ہے وہ وقت معیم وقت معائن تہم یعنی عذاب کے معائنہ عذاب کے معائنہ کے وقت لہو وہو یوم القیامہ یعنی قیامت میں تنہا اسی کی قدرت کو سمجھ جائے لما تخذ من دونی اندادہ تو ہر اس کے معتبات کسی کو اس کا شریک معبود نہیں بنائیں گے یعنی جب یہ ان سب چیزوں کو دنیا میں اللہ کی عذاب کو دیکھ لیں گے اور جب اس کو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کے وقت کا معائنہ کر لیں تو یہ کسی کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرانے کی ہمت نہیں کریں گے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان امور میں مددگار کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے اب اگلی آیت کریم آیا اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی تشریح پڑھیں گے استبر الذین اتبعو جب او پیشوا جن کی پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں جب او پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں استبر الذین اتبعو من یعنی الذین اتبعو جب وہ پیشوا جن کی پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے وراول عذاب اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے بهم الاسباب اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے اب آتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف از بدل من از قبل ہو پھر یہ جو اس سے پہلے از آیا ہوا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ از بمانائی ازا ہے یہ اس ازا اس سے جو ہے یہ بدل ہوگا تبرع الذین از تبرع الذین تبعو ای الرؤساء یعنی از تبرع الذین تبعو جن کی پیچھے یہ لوگ چلتے رہے اپنے پیروکاروں سے جب وہ اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے جب برات کا اظہار کریں گے برات کریں گے الذین تبعو جن کی یہ ان پیچھے لوگ چلتے رہے ہیں جن کی روسات رہنما جو بڑے تھے جو ان کی پیروکار ان کی پیروی کرنے والے ان کے پیچھے چل رہے تھے جب وہ قیامت کے دن ان سے برات کا اظہار کریں گے اعلان کریں گے من ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا اتباع کیا اے ان کرو یعنی ان کے گمراہ کرنے کا انکار کریں گے وقد العذاب وتقطعت علی تبرعهم وتقطع بهم عنهم الاسباب وقد راوا العذاب اور سب مشاہدہ کر لیں گے اور سب دیکھ لیں گے عذاب کا عذاب کو وتقطعت اور قطع ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے عطفن علی تبرع کرائے استقاطف ہے اس تبرع پر بہم عنہم الاسباب ما ہم ان میں جو تعلقات باہم ان میں جو تعلقات الوصل من الارحام یعنی جو ان کے درمیان دنیا میں رحمی اور دوسری کے جو علاقے تھے دنیا میں محبت کیا کرتے تھے دوسری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی جان پہچان کی وجہ سے تو اسباب جو نا تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اور یہ جو ان کی رہنمات ہے اپنے متبعین اپنے پروکاروں کے گمراہ کرنے سے ایران برات کریں گے اب اگلی ایتی کریمہ ہے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا اور جنوں نے یعنی ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی لو ان لنا کرتن وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے فنتبرع منہم کما تبرعوا منا تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے کذالک یوریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اسی طرح اللہ تعالی انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال وما هم بخارجین من نار کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرتی حسرت بن چکے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اسی طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرتی حسرت بن چکے ہیں وما بخارجین من نار اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہے دنیا دار اسباب تھا واہن کو موقع کیا گیا تھا انہوں نے نہیں کیا اور اب یہاں پہ آ کر جو ہے یہ یہ تمنا کریں گے عرض کریں گے ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم جو ہے نا دوبارہ وہاں چلے جائے تو جس طرح ابھی جو ہمارے رہنما ہے ہمارے جو پیشوا ہے انہوں نے ہم سے برت کا اظہار کیا ہے تو ہم دنیا میں دوبارہ جا کے جو ہے نا ان سے برت کریں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے لیکن کیونکہ ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا اور جو موقع ہوگا انہوں نے وہ ضائع کیا ہوگا تو وہاں پہ ان کی اس طرح باتیں کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تو جو ہے یہ کرتے ہیں اور قیامت جو ہے خود یہ اس طرح ان کی یہ تمنا ہوگی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اگر ہمیں بھی دوبارہ موقع دیا جائے تو ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے تشریح رہ گئی ہے تو انشاءاللہ وہ کیمی پر ہو گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ اگر کی بلکی رہی وہ کل پڑھنے گیا تھا بات سمجھ میں نہ آئی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ